وہ جو آمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چہ پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چہ ہے